تفلو افلو نا افلو فیل مظاہرے کے کون کون سیگے جن کے آخر میں نون عرابی ہوتا ہے فیل مظاہرے کے کون کون سیگے ہیں جن کے آخر میں نون عرابی ہوتا ہے نون عرابی کتنوں کتنے میں آتا ہے ساتھ میں آتا ہے نا چار تسنیاں والے ہیں چار تسنیاں والے ہیں یا فلانے تا فلانے تا فلانے تا فلانے ٹھیک ہے نا یا فلانے تا فلانے تا فلانے تا فلانے اب کیا آتا ہے پھر نون دو جمع ذکر والے ہیں یا فلونا تا فلونا اور ایک واحد مونس ہے تا فلینا اچھا جی نمبر تین نونے اعرابی کون کون سے سیگوں میں مفتو اور کتنے سیگوں میں مقصور ہوتا ہے نونے اعرابی کون کون سے سیگوں میں مفتو نونے اعرابی کون کون سے سیگوں میں مفتو اور کتنے سیگوں میں مقصور ہوتا ہے بہت آسان سا سوال ہے کتنوں میں مقصور ہوتا ہے کتنے میں مفتو ہوتا ہے نون رابی اچھا ایک میں مفتو ہے اچھا دیکھو بھائیو تین میں مفتو ہے چار میں مقصور ہے یف الونا تف الونا تف کے کہنا دیکھے نا یف الونا تف الونا تف علینا اس میں مختو آ رہا تین میں مختو ہے اور چار میں کیا ہے یف الانے تف الانے تف الانے تف الانے ان میں کیا ہے مقصور ہے ان میں مقصور ہے تو چار اور تین ہمت کرنی ہے نا یہ تو بات ہے کہ ہمت کر کے ان کو یاد کریں گے تو پھر باتیں سامنے کھلیں گی اچھا آگے چلیں ذرا اب ذرا پتہ چلے گا افال ذیل کی پوری پوری گردان مندرجہ نقشہ بالا سے کرو مندرجہ مندرجہ نقشہ بالا سے کرو ٹھیک ہے مندرجہ نقشہ بالا سے کرو یہ تنی بو اب سی گردان کرنی ہے پوری پوری گردان یہ آپس میں آپ لوگ سنائیں گے ایک دوسرے کو کیسے کریں گے ذرا تھے میں کرتا جاتا ہوں آرام آرام سے کروں گا آپ کو سناتا جاتا ہوں یج تنیبو بو یج تنی بان یج تنی بونا تج تنی بو تج تنی بان یج تنبنا تج تنیبو بو تجتنی بان تجتنی بونا تجتنی بینا تجتنی بانے تجتنبنا اجتنبو نجتنبو ٹھیک ہے یہ تو کیا تھی مزار مثبت کی گردان تھی منفی کیسے آ جائے گی لا یج تنبو لا یج تنبان لا یج تنبون لا تج تنبو لا تج تنبان لا یج تنبنا لا تج تنبو لا تج تنبان لا تج تنبون لا تج تنبین لا تج تنبان لا تج تنبنا لا اج تنبو لا نج تنبو یہ تو تھا مزارے معروف کی گردان اچھا جی اب مزارے مجھول کی گردان کرتے ہیں تو وہ کیسے ہوگی یوج تانبو مجھول آپ کو بنانا آتا ہے تو کیسے بنے گا یوج نبو یوج نبھان یوج نبونا نہ تج تشتہ تج یوشتہ یوج تجتا نہ تج تانبان تج تانبو نہ تج تجتا نہ تج تجتا نہ اج تانبو نج تانبو ٹھیک ہے اب منفی کیسے آئے گا لا تنب لا یوج تنبان لا تجتا بولا تشتہ نا لا تج تنبان لا تنب تشتہ بولا تشتہ نہ بونا تشتہ لا اج نہ لا نج تنب بہت آسان بالکل بچوں والی گردانے ہیں یہ تو اب آ گیا جی یک تبو یک تبو یہ تو اور اس سے آسان ہے تو بالکل بہت سے چھوٹے بچوں کی گردان آ گئی یک تبو یکتب یکتبان یکتبونا تکتب تکتبان یکتبنا تکتب تکتبان تکتبونا تکتبینا تکتبان تکتبنا اکتب نکتب دوبارہ دیکھیں ذرا ہو سکتا ہے یہ زما ہے تو شاید زبان پہ چڑھنے میں مشکل پیش آئے اسے دوبارہ دیکھیں یکتبو یکتبان یکتبونا تکتبو تکتبان یکتبنا تکتبو تکتبان تکتبونا تکتبینا تکتبان تکتبنا اکتبو نقبو اور لا کے ساتھ کیسے لا یکتبو لا یکتبان لا یکتبون لا تک تبو لا تک لا یکتبنا لا تک تبو لا تک تبان لا تک لا تک لا تک تبان لا تک لا اکتب لا اکتبو لا نکتبو مجھول بہت آسان ہے مجھول تو بالکل بہت چھوٹے بچوں کی غذان ہے مجھول تو

آپ کر سکتے ہیں وہی اس طرح سے بنتی ہیں وہی ایک پیٹرن ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں دیکھیں یس مو یس مان یس ماؤنا و تسمان یس مانا و نسم ٹھیک ہے نا یس مو یسمان یس مو یسمان یس ماؤنا اچھا یہ گردان یاد رکھیے گا ہم نے جو پیٹرن یاد کیا وہ کون سا کیا یف آلو والا کیا ہے کیا کیا ہے کون سا کیا ہے یفل والا کیا یفل والا تو اس لیے یہ نہ ہو کہ آپ ساری گردانوں کو اسی کے اوپر لے لیں جیسے یک تبو ہے یہ نہ ہو کہ یک تابو نہیں بھائی یک تابو نہیں ہے یک تبو ہے یہ ٹھیک ہے یہ یف آلو کی طرح نہیں یہ یف الو والا ہو جاتا ہے پیٹرن بن جاتا ہے لیکن وہ پیٹرن صرف سمجھانے کے لیے تھا جیسا آپ کو سیگا دیا جائے گا ویسے ہی آپ نے اس کی آگے گردانے بھی بنانی ہے ٹھیک ہے یک تابو نہیں پڑھنا اس کو یک تبو یک ہے وہاں پہ تو کیا تھا یف الو یف الان یہاں پہ کیا ہوگا یف تبو یف تبانے تا کے اوپر زما تا کے اوپر زما پڑتے جانا ہے ہوگی بات یس یسما یہ وہی پیٹرن یسولہ یس لا یسم لا مو لا تسم لا یس لا تسم لا تسمع لا تسم لا موسم لا لسم لا لسم لا لسم لا اسمع لا نسمع مجهول یسما یسمان یسماؤن لا یسمان لا نہ لا اللہ ٹھیک ہے جی یہ تو اتنی آسان یا لم یہ پیٹرن یا علم یا علمان یا علمون تعلم تعلمان یا علمنا تعلم تعلمان تعلمون تعلمین تعلمان تعلمنا علمنا علمون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 ہو جائے گا ہاں، اب آگے گردانے ہیں نا نو یم نم نا یم نان تم نو یمنا نا یمنا نو تمنا نم نم نو نمن یم نو یم ن یم نو ن تم تمنا تم نان یم نم نو تم ن تم نو تھم نئی نان لا نم لا لائم لم نا یم نو لا نو لا تمنا لم نم نو لم لا تمنا ن نا لا لا لم ٹھیک ہے اب اس کا مجھول یمنا یمنا یوم نو یوم نانے یوم ناؤنا تم نو تم نانے یوم نانا تم نو تم نان تم ناؤنا تم نائنا لا یو لا یوم لا لم نان لا تم نو لم لا یوم نانا لا تم نو لانے لا تم ناؤ نہ لا تم نائنا لا تم نان لا تم نانا لم نولام نو ٹھیک ہے جی یہ گردانے آپ نے یاد کرنی ہے یہ آپ نے گردانے یاد کرنی ہے اس طرح آسان سی گردانے ہیں مشکل نہیں ہے بالکل اس کو یاد ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی پیٹرن وہی ہے اچھا یاد رکھیے گا آپ یہ نہ کہیں تو جی اتنی تیزی سے سنا میں نے بھی تو آخر یاد کیے نا پیٹرن ہے زبان کے اوپر چڑھانا ہے بس زبان پہ چڑھانا ہے وہ پیٹرن چڑھ گیا بس گردان ان شاء اللہ یاد ہو جائیں گی اس لیے آج اتنا ہی آج اتنا ہی تھوڑا دے رہا ہوں لیکن یہ گردانے ان کو زبانوں پہ چڑھانا ہے نیو اسٹوڈینٹس کیا کریں ابھی تک ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے یہ یاد رکھیں جو پیچھے وہ ہے نا جو پیچھے وہ ہیں ہماری جتنی بھی ریکارڈنگز ہیں ریکارڈنگز موجود ہیں اس سال کی بھی ہیں پچھلے سالوں کی بھی ریکارڈنگز پڑی ہوئی ہوں گی اس سال کی بھی ہیں پچھلے سالوں کی بھی ریکارڈنگز ہیں وہ ریکارڈنگ سنیں ہم تو بہت آہستہ آہستہ چل رہے ہیں بہت آہستہ آہستہ چل رہے ہیں تو یہ ہے کہ اپنی طرف سے کوشش کریں انشاءاللہ اللہ اللہ خیر کرے گا ایسے ایسے زبانیں زبان سے چڑھنا شروع ہوتی ہیں تو انشاءاللہ یہ ہے کہ ہو جائے گا تو بس بہت آسان ہے یہ آپ کو مظاہرے گردان ہوگی آپ کئی گردانیں حل ہو جائیں گی آگے کئی گردانیں آگے حل ہو جائیں گی بہت آسان ہو جاتے چیزیں ٹھیک ہے نا اس لیے بس اس کو تھوڑی سی ہمت کر لیں باقی تو پھر آگے جو ہے وہ یاد ہوتی جائیں گی ٹھیک ہے چلیں جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ فری ہے جی